ابو اسحاق نے عمر بن میمون سے روایت کی کہا جس شخص نے دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شین قدیر پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چار غلام آزاد کیے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6844